حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنے تلبیہ میں فرمایا لبائک الہ الحق لبائک حاضر ہوں اے سچے معبود میں حاضر ہوں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار نو سو بیس